حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع میں اجنبی تھا اور وہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا اس لیے اجنبیوں کو مبارک ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھیاسی